کہ لیکن یہ تہران میں کوئی سنی مسجد نہیں تو میں نے کہا کہ یہ پاکستان سعودی مصر ملیشیا سفارت خانے تو بہت ہے کوئی نہ کوئی تو نماز تو کہا چلو ہم ایک گھنٹہ بعد تو پھر انہوں نے تقریباً گیارہ بجے یا کچھ پھر فون کیا اور کہا کہ یہ سعودی عرب والے کہتے ہیں تم وہاں آ جاؤ اور جو ہے لیکن بیوی کو مت لے جانا صرف مردوں کا میں کہا نہیں بیوی کا وہ تو ہوٹل میں تو پھر ٹھیک ہے تو بارہ تاریخ کو ہم واپس گئے تو یہ سارا داستان ہم نے سنایا تو ڈیڑھ گھنٹہ میں تو ہاں مسجد میں شب جمعہ کو پھر اس کے بعد صبح جواب یہ وہ تو ماشاء اللہ بہت اچھا رہا اور لوگوں نے الحمدللہ بہت قدر بھی کی تو جمعے کے روز ایم جی سی کی طرف سے اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے یا کیا وہ آیا کہ ایک اشتہار انہوں نے نکالا پھر ای میل کے ذریعے سب پر بھیجا کہا کہ آئندہ یکم دسمبر کو اور دوسری تیسری تاریخ کو یہ جو شیعہ کا جو مرکز ہے وہاں پر اوتری میں تو کوئی اس میں شریک نہ ہو اور جو ہے کہ تین سو سال اس سے زیادہ بھی ہمارے سنی اسلام چلا آ رہا ہے تو ہمیں جو ہے ہم سب کو مشورہ کے طور پر کہتے کہ کوئی اس میں شریک نہ ہو اور وہاں نہ جائے ان کی افتتاح وغیرہ میں جو ہے آئندہ جو جمعہ سے تو انہوں نے یہ کہا پھر ہمارا پروگرام تھے مسجد اشراق میں تو الحمدللہ حضرت اضرت میں ایک عجیب سا اذان سے پہلے پہلے یہ نہیں کہ ہمارے وجہ سے وہ تو ہمیشہ ہر جمعے کو اذان سے پہلے اذان اول سے پہلے پہلے مسجد بالکل بھر جاتی ہے بالکل اور چونکہ ہم تھے وہاں پر ان لوگوں نے اعلان کیا تو اور بھی لوگ آئے تھے اللہ کے فضل سے باہر وغیرہ فرش تو یہ قالین وغیرہ تو ہم نے کہا کہ موضوع گفتگو ہمارا یہ ہے ہم کس کی اتباع کریں تو ہم نے کہا کہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو مانتے ہیں ہمارے تو ظاہر بات ہے قرآن شریف تو ہمارا قانون ہے آئین ہے دستور ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فت طبی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے یحببکم اللہ اب اللہ کے پیارے محبوب بن جائیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان تو یہاں پر بھی اتباع کا ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر پیروی کریں گے اور پھر صحابہ کا اتباع کریں گے اور پھر سورہ لکمان میں ہے وہ طبی سبیل امن اناب علی تو ایسے لوگوں کی اتباع آپ کرے کہ وہ صحیح راستہ پر ہو اور جنہوں نے ادابت رجوع کی اللہ کی طرف تو اس میں سب وہ اولیاء اللہ ائمہ مجتہدین آ گیا تو شیعہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ان تینوں آیتوں کی روح میں آپ مجھے بتائیں آپ کا بارہ ائمہ کا ذکر کہاں ہے اور آپ کے صحیح حدیث میں بارہ ائمہ کا ذکر ان کے نام کے ساتھ تو یہ مجھے بتائیں تو اس طریقہ کر کے کر کے جو ہے اور پھر جو اعتراض تھے ہمارے اوپر تو الحمدللہ لوگ لوگوں بہت خوش بھی تھے اور بہت انہوں نے قبول بھی کیا اور کافی لوگ آئے تھے دور سے پھر جو ہے شام کو جو ہے مولانا داود سیمسن ہمارے شاگرد بھی ہیں تو ان کی مسجد میں اور وہ پروگرام جو ہے وہ voice of the Cape radio پر اور ہمارا چینل پر ہم نے نشر کیا ایک گھنٹہ کا پروگرام تھا تو الحمدللہ لاکھوں آدمی نے سنا پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے الحمد تو اس میں جو ہے ہم نے کہا کہ اہل سننا و جماع کون ہے ہم قرآن شریف کو ایمان قبول کرتے ہیں اور ایمان کا جوز ہے سننا ببیہ ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ عدول ہے اور پھر ائمہ اربعہ جو ہے ہم ان کی اتباع کرتے اس طریقے سے تو اب جو ہے شیعہ کے اعتراضات کہ وہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ان کے جو اصطلاح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہونا چاہیے تو پھر اس کے جوابات پھر غدیر خم کا پھر اس کا جوابات واقع فدق کا باغ فدق کا اس کے جوابات اور پھر اس طریقہ کر کے کر کے جو ہے پھر ہم نے کہا کہ دیکھو میں ایک واقعہ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اور میرے پاس کاغذ تھا اور ہم نے دو سو نسخے بنایا اس کا میں نے کہا ہاں، ہم کربلا کے واقعہ کو لیتے ہیں آپ لوگ میں گیا تھا دوپہر کو ان کی مرکز کے سامنے صرف دیکھنے کے لیے باہر سے تو مسجد ان کا مسجد کیا تو امام بارہ تو مسجد لکھا ہے وہاں پر مسجد اہل البیت اور دوسری طرف سے لکھا ہے مدرسہ امام حسین علیہ السلام اور بہت خوبصورت باہر سے پچیس ملین یو ایس ڈالر کا خرچ ہوا اس پر اب تک جو ہے اور یہ کہتے ہیں یہ فیز ون ہے تو مطلب فیز ٹو اور تو باہر سے ظاہر بات ہے لوگ بہت متاثر بھی ہو جائیں گے تو خیر تو ہم نے کہا کہ آپ لوگ مدرسہ کا نام بھی امام حسین وغیرہ یہ لکھا ہے تو چلو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ واقعہ کربلا سے پہلے پہلے نے کیا ارشاد فرمایا تو ان ہی کی کتاب میں شیخ مفید کی کتاب ہے کتاب کا نام الارشاد ہے ان الامام حسین علیہ سلاۃ وسلام داشی بد دعا کی شیعوں کے خلاف اور فرمایا اللہ محمتا تو ملاحین اگر آپ نے ان کو زندگی دی تو فرقہ ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے اور پھر آگے عبارتیں میں ذرا مختصر کر دیتا ہوں ولا ترد دل ولاٹ ابدا ان کے اولاد اور عمرا وغیرہ جو ہے راضی نہ ہو جائے پھر سینا حسین خود فرماتے ہیں انہی کی کتاب میں پڑھ کر سنا رہا تھا ان کو میں کہا کہ دیکھو سینا حسین نے کیا فرمایا انہم دعونا تم لوگوں نے دعوت کی سب کچھ تم نے کی پھر آخر میں فقتلونا تو کیوں یہ کہتے کہ سنی نے قتل کیا تمہارے کتاب میں خود اعتراف ہے شیعوں نے قتل کیا سیدہ حسین رضی اللہ عنہ پھر ہم جاتے تمہارے امام رابی کی طرف وقال امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرمایا سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ جو کہ سیدنا حسین کے صاحب زادے نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کل اے شیٰ تم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے وہ ہوقوم پر مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے قتل تم عطرتی تم نے تو میرے نواسا کو قتل کیا ون تحق تم حرمتی تم نے ہمارے جو ہے خاندانی اہل البیت کی عظمت اور حرمت کو جو ہے پامال کر دیا فلس تم من امتی فلس تم من امتی الحتجاج جو ہے ان کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ حوالہ ہے میں کہا یہ تمہاری کتاب حضرت زین العابدین نے کہا تم لوگ خارج ہو تو اگر ہم یوں کہے تو ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے جو تمہارے امام تمہارے زام کے مطابق امام معصوم ہیں کبھی غلطی نہیں کرتے اس نے کہا شیعہ خارج ہے تو پھر ہم پر کیوں برستے ہو جبکہ امام نے یہ کہا پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی فاطمہ سغرا رضی اللہ عنہ ان کا مقولہ کیا فرمایا فرمایا کہ تب اللہ اللہ علیکم تعالیٰ تم لوگ کو ہلاک کرے اور اللہ تعالیٰ تم لوگ کو جو ہے لعنت برسے قاتل تم جدی بل گزشتہ کل کو میرے دادا سینا علی کو تم لوگوں نے قتل کیا اور آج جو ہے میرے والد ماجد سینا حسین کو قتل کیا اور تم لوگ کہتے ہو کہ تم اہل بیٹ والے کے ساتھ ہو نہیں تمہارا کوئی تعلق نہیں تمونا کفر تمونا و قزب اخر تم اموالنا قتل تم ابانا اس قسم کی عبارت وغیرہ ہے تو آپ لوگوں نے یہ سب حرکت کی تو پھر ان لوگوں شیطان کم بختوں نے انہوں نے شعر شاعری شروع کی ایک شیعوں نے ان کی کتاب میں لکھا ہے قتل جی ہاں ہم نے سینا علی کو بھی قتل کیا ہم نے سینا حسین کو بھی قتل کیا اور ہم نے جو تلواریں استعمال کی اور نیزہ جو استعمال کی وہ انڈیا کا بنا ہوا ہے تو یہ ان کی کتاب احتجاج تو یہ سب تو ہمارے لوگ علماء بھی کہا یہ پہلی مرتبہ میں میں کہا اصل چکر یہ ہے کہ ہم خود بھی مطالعہ نہیں کرتے ہیں علماء مشائق ائمہ قرآن میں ہے علا بصیرتین انا و من ہم اپنی علم کو ٹھوس کرے اور اس میں بالکل بصیرت ہو کسی قسم کے ہم جو ہے تردد میں نہ ہو اور ہمارا کام کیا ہے لوگوں کو کونو ربانی بما کن تم تو ہم لوگوں کو جوڑ دے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ کے ساتھ صحیح دین اسلام یہ نا شیعت اور کی اور یہ سب چیزیں تو چکر کیا ہو گیا ہے تو ابھی تعجب کے بعد دو تین چیزیں آپ کو سناؤں جمعے کے روز وہاں ساری اسٹیٹ کی مسجد میں کہ یہ ایک غیر مسلم جیسے یہاں یہ عیدگاہ میں تو کافر آیا غیر مسلمان آیا تو وہاں جمعے کی مسجد میں یہ شیخ عرفان جو صدر ہے انہی کی مسجد میں تو یہ پتریس آیا اور وہ مہمان خصوصی کے طور پر مسلمان کو خطاب کر رہے ہیں مسجد کے اندر یہ ہماری عزت یہ ہم سمجھتے ہیں عندهم العزة لله انزتم کیا یہ نفاق نہیں کیا ہماری غیرت کو نہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم بلاتے آج جو مجلس ہونے والی ہے وہاں پر سٹیڈیم میں یہی اس کے امیر ہے جو دعوت نامہ آیا ہے خود میرے پاس لکھا ہے کہ یہی آدمی ان کے ماتا چالیس تنظیمیں ہیں ان انتفیز کے اور تقریب بین المذاہب کے تو ہم جا کر دعا کریں گے تقریر کریں گے کیا یہ غیرت کے خلاف نہیں یہ شریعت کے خلاف نہیں ہم کیا چاہتے ہیں کہتے نہیں وہ ہمارے لیے مساجد بنائیں گے مطلب جگہ دیں گے ہم اس ملک میں ہے تین سو سال سے زیادہ ٹاؤن میں مساجد ہے جس کی عمر ہے اس مسجد کی دو سو پچاس سال دو سو پچیس سال ہمارے خود ڈربن جوینڈز بیگ مساجد ہے ایک سو پچیس سال ایک سو سال سے زیادہ تو یہ کہا سے آیا کہ مسجد وغیرہ کی یہ سب نفاق کی علامت ہیں ہم سب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے سب اپنے دلوں کو تتولے ہم کیا کر رہے ہیں ان اخوف والا امتی اللہ امت یہ صحیح حدیث البانی نے بھی صحیح کہا ہے تو ہم خود سوچے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ڈر مجھے اس بات کی ہے میرے امت میں ایسے ائمہ علماء وغیرہ سب ہوں گے کہ وہ لوگوں خود دول بھی ہوں گے اور دوسرے کو بھی دلالت اور یہ گمراہی کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو بچائے لیکن جو حالت ہم دیکھ رہے ہمارے ملک میں ہی اللہ حفیظ اللہ حفاظت فرمائے تو ایک بات تو یہ دوسری اب افتتاح ہونے والی ہے وہاں پر خود ہمارے مولوی ہمارے شاگرد اور ہمارے علماء مشائق بھی اس میں شامل ہیں ہمارے علماء آفتاب حیدر کے ساتھ گپ شپ مارتے ہیں یہ وہ سب یہ آفتاب حیدر تو گالی دیتے ہیں سینا ابکر کو سینا عمر کو آپ کو کیسے یہ ضرورت ہے کیا ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ناشتہ کریں چائے پائی پیو کے کیا یہ منافق تھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارے ایمان نہیں کہ یہ تو مجھے تو اگر ہم کچھ باتیں کریں آج کل تو لوگ بہت کہتے ہیں لیکن بعض علماء نے کیا کیا ان کے بارے میں کہا تو ہم خود سوچے اللہ کے سامنے پیشی ہے تو یہ حالات شیعہ جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے مناج السنہ میں یہ تو یہود اور نصارہ سے بدتر لوگ یہ تو گھر کے چور ہیں اور ہم کہتے ہیں اتحاد یہ کیسی اتحاد ان کے ساتھ جو ہے ایک مجلس میں ہم جو ہے شرکت کریں یہ تو غیرت اور ایمان کے خلاف ہے یہ تو نفاق کی علامت ہے نہیں ہمارے بعض مولوی جو منافق بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اتحاد ہے یہ تو مسلحت ہے اور حکمت ہے اب خود سوچے ہم اتنے آج صبح میں جلدی کچھ مشکات شریف کو دیکھ رہا تھا ان اخوف ما اخوف والا امتی بعدی یہ بھی صحیح حدیث ہے مصطفیٰ حبیب النا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے اس بات کی کہ میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے کہ منافق جو ہے ہوں گے اور کل منافقین علیم السان کہ باتیں کریں گے میٹھی میٹھی باتیں اور تو ہمارے لوگ بھی جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے تو ہم خود سوچے بھائیو علماء آپ سے معدبانہ گزارش ہے رو رو کر ہم پوچھتے ہیں میں جب گیا تھا تو لوگوں نے کہا میرے پاس آتے چونکہ ہر پروگرام کے بعد سوال تو کہتے ہیں کہ ہمارے ٹاؤن کے علماء مشاہد کیوں باتیں نہیں کرتے تو میں نے کہا کہ جو جانے نہ جانے لیکن ایک چیز آپ کو کہتا ہوں پیسہ کا بہت دخل ہے اس میں کہ ہمارے لوگ پیسے کی وجہ سے اور انہیں دین بھی بیچ دیا اور اللہ نہ کرے کہ آخرت کو بھی بیچ دیا تو ہم جو ہے ہر ایک سوچے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک امانت دی ہے کہ اس امانت کو پہنچانا ہے لوگوں کو میرے اندر کمزوری ہم سب کے اندر ہم سب کوئی وہ نہیں کہ ہمارے فرشتے بن گئے لیکن یہ قومی مسئلہ ہے امت کا مسئلہ ہے اور پھر ہم یہ صحابہ کے سامنے ہم کیا ہم عمرہ کے لیے جاتے حج کے ہم کسی سینا بکر سینا عمر کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہے کہ لوگ اتنی گالی دیتے تھے اور ہم ہم خاموش رہے نہیں ہم اتحاد کی بات کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو علماء ہم خود سوچے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ جس کو ہم مسلحت حکمت سمجھتے ہیں اب بالکل نفاق ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ودو لو ودھین یہ مداحنت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 the compassionate gaze of our elders we thank and praise Allah Ta'ala for the ni'mah of Iman, Islam, and that Allah Ta'ala has been extremely <clears throat> merciful by granting us this honor of association with our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, and to be in this chosen ummah, that very ummah in different parts of the world who are going through the most horrendous atrocities, the Syrian crisis, probably the worst ever seen in our and our fathers and grandfathers' lifetimes, and they're also boiling down to the point, Mufti Abdul Qadir very, very importantly emphasizes the atrocity is being meted out. Just this week, we had a visitor, a Syrian doctor who is doing sterling work in the medical field, rendering services to the various refugees in the Syrian crisis. Horrendous tales were being told of five-year-old children being forced to go and sell tissues on the road in order to get a meal for themselves and their families. And in discussions, he had mentioned about the atrocities being perpetrated against Ahlul Sunnah wal Jama'ah, that in comparison to that, that even the Yahud and Nasara, what they have done is nothing in comparison to what the various Shia forces in Syria, whether it is the Iranians, the Hezbollah, Hezbollah Shaitan, the other groupings from different parts of the world have gone there and perpetrated the worst atrocities, even from a human, <laughs> human rights point of view, upon the Ahl Sunnah wal Jama'ah, another manif <clears throat> manifestation of the in, ingrown hatred that they have towards Ahl Sunnah wal Jama'ah. And therefore we become more and more aware of this great fitna and this great danger. This great ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, every time Allah subhanahu wa ta'ala has always facilitated and created great personalities to revive this deen when it seems in its darkest hour. And we have this great link and association with our beloved Nabi sallallahu Last week we have spoken about the final moments of our beloved Nabi Karim sallallahu from his Mubarak life, the end days, the parting advices imparted by Rasulullah sallallahu It is also this month of Rabiul Awal that has the honor of welcoming to this world our beloved Nabi sallallahu the greatest moment ever in human history, in the history of this universe, the moment when the entire creation of Allah Ta'ala was awaiting, the scene had been set for the arrival of Allah's beloved Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. According to historians, this happened in the month of Rabiul Awal. Varying dates are given, the first, the second, the twelfth is very, very famous. Some ulama are of the opinion of the eighth, so this month has the honor of welcoming Allah's beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam to this dunya. And what an amazing moment that was. We know that a Nabi, the miraculous deeds performed by a Nabi after being appointed as a Nabi by Allah Ta'ala is known as mu'jiza. There are those things known as irhasat, irhas which literally means a base, a foundation. That is, miraculous happenings around the Mubarak birth, before and subsequent to the Nabi of, of coming into this world, a clear pointer, the basis and the foundation, that this is Allah subhanahu wa ta'ala's Nabi. In the case of our Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, born on the early part of that Monday morning, very early morning before the Fajr, uh, Mubarak time, that Nabi sallallahu alayhi wasallam's arrival into this dunya, Prior to that, 50, and according to some historians, 55 days, one of the great irhasat of Nabi sallallahu alayhi wa was the incident that Allah Ta'ala has dedicated an entire surah of Quran Kareem to, the incident of Ashabul Fil, Abraha and his armies, en route to destroy the Kaaba Sharif to the ground. Allah Ta'ala took care of this powerful army by means of a flock of birds. Many have opined that this is a clear pointer to the imminent and Mubarak birth of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Abdul Muttalib, the grandfather of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, we have spoken previously, about the Mubarak and prestigious and pristine and pure lineage of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam in narration of Ibn Marduya says, أَنَا أَنفَسُكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا وَحَسَبًا That of all humanity, I enjoy the most pure, the highest lineage, the greatest dignity and honor. Allah Ta'ala has chosen for me even my wives and my in-laws to be people of great stature. So every wife of Nabi sallallahu alaihi wasallam had come into the marriage of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through the wahi of Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam then says that from the time of Adam alayhi salatu wasalam right up to myself, every one of us have been born within wedlock. Not one was born out of wedlock. So the lineage of Nabi sallallahu alaihi wasallam absolutely pure. Allah had reserved the best of everything in the entire humanity, focaling point on Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdul Muttalib, the grandfather of Rasulullah sallallahu whose father was Hashim. On one occasion, Hashim, man of outstanding qualities, especially generosity, going to great lengths in feeding the guests and especially the pilgrims, and therefore the title of Hashim, crushing bread, mixing it into curry, and feeding abundantly those who would come for Hajj and pilgrimage. While he was passing on his route on a business trip towards the lands of Sham, he passed by Medina Munawwara, and saw a woman whom he was attracted to, took her into marriage, Salma, and from her was she had conceived his son, Abdul Muttalib, the grandfather of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After a short while, he moved on to his business journey, went to the area that is presently Gaza in Palestine, passed away there and is buried in Gaza. Anyway, this child was born, Abdul Muttalib, initially his name was Shaybatul Hamd, was born with one strand of hair, with extreme beauty, beauty of the highest level that was found in Abdul Muttalib. He grew up to be a person of outstanding stature and qualities, unparalleled beauty, noble mannerisms, He pin himself to never consume alcohol and the other bad habits that were practiced at the time. Anyway, he grew up initially in the earlier years in the Banu Najjar in Medina Munawwara, and therefore Rasulullah sallallahu maternal links with Medina Munawwara or the Banu Najjar was established from that point. <clears throat> So anyway, he spends some time in, in, in, the family with his mother, and then his uncle Abdul Muttalib comes from Makkah Mukarramah to fetch his nephew, the orphan child of his brother Hashim. He takes him back and as an orphan child comes disheveled into Makkah Mukarramah, people inquire, who is this child sitting with you? He says, it is my slave, and therefore he was then given the title Abdul Muttalib. He then dressed him up, beautified him, and said that this is actually my nephew. Abdul Muttalib, the grandfather of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, one of the irhasat of Nabi sallallahu alayhi wasallam is that we know that long ago before that, Sayyidina Ismail alayhi salatu salam, the monumental sacrifice of the family of Ibrahim alayhi salam, the well of Zamzam had come forth. A tribe from Yemen known as Jurhum had left Yemen to go in search of greener pastures and they happened to pass by Medina Munawara and, uh, oh, sorry, Makkah Mukarramah where the well of Zamzam was. They took up residence. Sayyidina Ismail alayhi salam had initially married into them as well. His son Qaidar then took on the reins after him. And the Jurhum set up an alliance with Sayyidina Ismail alayhi salam. They took up residence in Makkah Mukarramah. And generation after generation went forth. Ultimately, the Jurhum came into power and control, were oppressive to the Banu Ismail, the descendants of Sayyidina Ismail alayhi salatu wasalam. The oppression became so severe that the offspring of Sayyidina Ismail alayhi salam were compelled to go to the outskirts of Makkah Mukarramah. It is then that all the Arab tribes got together to take retribution against the tribe of Jurhum for their atrocities in Makkah Mukarramah. And as the Jurhum were leaving Makkah Mukarramah, they took relics of the Kaaba Sharif, put it into the well of Zamzam and spitefully covered up the entire well of Zamzam to ground level so that it could not be found by anybody. The Banu Ismail then came back into Makkah Mukarramah, but for a long time people had completely forgotten about the well of Zamzam. It was lost to humanity. And then many, many generations later, in the time just before Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, also the signs of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's imminent birth, Abdul Muttalib is once resting in the Hatim, and three, four nights consecutively sees a dream where a person comes to him, first night says that dig up barrah, that which is pure, next night dig up that which is madnuna, a gushing, flowing, next night tayyibah, dig up that which is, which is very, very pure and beautiful, and then the fourth night says, dig up Zamzam, the well of Zamzam. He says, what is the Zamzam? And then the person says to him, it is such water that is extremely blessed, will never come to an end, and through it many, many hujjat will be given to drink. He, in the dream, shows Abdul Muttalib the exact location to where to go and dig. Abdul Muttalib puts this forth to the Quraysh. They do not pay interest to it. With his son Harith, his eldest son, Abdul Muttalib goes and starts to dig and goes on digging for three days. And eventually, he hit this, this, this chasm in the ground and found thereafter the well of Zamzam. He pondered it up and started to allow people to take and, and benefit from it freely. Some people, maliciousness and jealousy tried to cause harm to it. He made a dua that it is only permissible for those who drink and not to cause and utilize for any other purposes. Those who were causing harm to it started being afflicted with illnesses until such time those who were jealous were forced not to cause any harm to it. So this also a clear sign of the imminent Mubarak birth of our Nabi sallallahu alayhi wa So on that Monday morning, early morning, various signs. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in the house in which he was born, Hazrat Fatima, the mother of Uthman bin Abil As, radiallahu anha, was present. She says, the whole house became illuminated. Nabi sallallahu alayhi wa sallam's mother, Hazrat Amina, radiallahu anha, says that the entire horizon became so illuminated that the palaces of Sham, the city of Busra in Sham, could be seen. Hazrat uh, Fatima, the mother of Uthman bin Abil As, also says, it seemed that the stars had swooped down awaiting, as if this entire universe was awaiting the special moment in history, the spreading of hidayat and guidance over the earth pertinent in the stars lowering and stooping themselves for this great moment. In the far-off lands, one of the superpowers at the time, the Persian Empire, Zoroastrians, fire worshippers, and this is something that the Shia pride themselves of, the very lands of Persia conquered by Sayyidina Umar radiallahu ta'ala. Prior to that, they were fire worshippers, and up to date in Shiism, there is great veneration, respect, and pride about the days of history in, in, in, in, in Zoroastrianism, in fire worshipping. In fact, they consider that part of the history more enlightening and consider the, the, the conquest of Islam into the lands of Persia as a dark moment in the history that tells us the seriousness of attachment, apparent link of nifaq that they had with Islam. So anyway, on that very moment when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's Mubarak birth had taken place, a fire. There were fire worshippers, so they used to, in a fire temple where the major fire was, they would continue serving and feeding it with firewood, so that for a thousand years it burned without ever being extinguished. On the night of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's Mubarak birth, without any reason, inexplicably, that fire went off. A huge lake in the surroundings, the Lake Sawa, had dried up. The emperor at the time woke up completely restless. One of his, his, his, his, his priests had seen a dream wherein strongly built camels were dragging Arabian horses across the Tigris River and fanning out in different parts of the world. He later on was interpreted by one of the scholars of the coming of Rasulullah sallallahu the spread of Islam into different parts of the world. It was also on that very same night in his palace, in the palace of Kisra, the Khosrow of, of the Persian Empire, 14 small, 14 small towers or 14 pillars, call it, came crumbling down to the ground without any reason whatsoever. On the night that our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was born in Makkah Mukarrama, there was a Jewish trader, a business person, who was in Makkah Mukarrama for business purposes. He had seen some signs that night, became extremely restless. And the next morning he asked his colleagues of the Quraysh, that has a child been born tonight in Makkah Mukarrama? Initially they dismissed his request. He said, please do go and do some research. They found out that the orphan child of Hazrat Abdullah born in, into the family of Abdul Muttalib was born on that night. He requested that please be, please do take me to the child. When he seen Nabi sallallahu alayhi wasallam, he says, and seen the signs of the, the, the seal of prophethood between the shoulders, the Mubarak shoulders, and he, he fell unconscious in, in sadness and sorrow that Nubuwa is now taken out from the Bani Ishaq and is coming to the Bani Ismail. He says, this is that, that person who is Allah has decreed to be the final Nabi and said that in our books it comes, over oh, the Quraysh, that in future times he will wage such an attack on you that it will become known all across the east and west, probably alluding to the Fath Makkah. So these many, many other signs of the Mubarak birth of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So how fortunate, how fortunate are we to have this link association from the seerah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Let's habitually recite this, read from the seerah. Beautiful reference book, the Siratul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Mullah Idris Kandalwi, very, very comprehensive seerah in three volumes. It has been republished, I think, by and Jamiat, in, in concise into one volume. Let us read regularly from the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Just one quality from the Mubarak attributes and qualities of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And this is a quality we see in Hazrat Mufti Saab, we see our elders emphasizing so much on it. And that is tawadu, humility. Despite the fact that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the greatest in the entire creation of Allah ta'ala, the most loftiest in this world, will be the leader of the entire humanity on the plains of Qiyamah. But such humility, such humility, Nabi sallallahu alayhi wa was offered to be Nabiyan Malikan or Nabiyan Abdan, that to be a Nabi and with that a king, or rather be a Nabi who is a humble servant. Nabi sallallahu alayhi wa chose to be a Nabi who is a humble servant. Some narrations say on that occasion, Israfil alayhi salatu wasalam congratulated Rasulullah sallallahu alayhi wa because of your tawadu and humility. Allah Ta'ala has decreed أَنَّكَ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ You will be leader of the entire humanity on the day of Qiyamah. وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ The first person who will be resurrected, the very first person who will be given the honor of major intercession on the day of Qiyamah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's humility was absolutely amazing. Hazrat Anas radiallahu anh says, I was 10 years in the khidmah of Nabi sallallahu alayhi wasallam. Not once did he say to me, uff. Not once did he reprimand me for something that I had done, why did you do it in this way? Or something I had omitted, why did you not do so? And we find Sayyidina Anas radiallahu anh testifying that one occasion a woman who was mentally affected came and, and, and started asking Nabi sallallahu alayhi wa something. And we know that any of us would become agitated. Nabi sallallahu alayhi sat throughout, full out, listening attentively, saying whatever need she has I will fulfill. So much so that they say that if a small little child would hold the hand and take Nabi sallallahu alayhi wa to any of the gullyways of Medina Munawara to fulfill a mundane need and fulfill uh, some maybe liking of the child, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would be followed and, and, and take hold of the hand of the child and fulfill whatever had been asked. On occasion of Makkah Mukarramah being conquered, a person came to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam trembling and shaking in the awe of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, Hawwin alayka nafsa, take it easy on yourself, lest to be malikin, أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم that I am not a, a, a, a king, I am a simple, humble servant. Nabi sallallahu alaihi wasallam says, آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. I treat myself as a humble servant in all my mannerisms and ways. He says, take it easy on yourself. I am a humble servant. I am from the general population of Makkah Mukarramah. My mother was a woman of the Quraysh who used to eat the normal diet of Makkah Mukarramah, dried, salted meat. So take it easy. I am a humble person. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's humility was such that despite that he is Sayyidu Wuldi Adam, Imamul Anbiya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, لا تفضلين لا تفضلوني على يونس بن متى Do not mention me in a way that I seem to be better than Hazrat Yunus alayhi salam. لا تخيروني على موسى Do not give me preference over Musa alayhi salatu wasalam. Do not mention me as more superior than Anbiya alayhi salatu wasalam. This is Nabi sallallahu alayhi wa humility. Our responsibility is to load the praises on Nabi sallallahu alayhi wasallam and such. And I think where it comes to the fore, Nabi sallallahu alayhi wasallam's general habits are described. Kana <clears throat> yujalisul fuqara. Nabi sallallahu alayhi wasallam would sit in the company of the poor. Nabi sallallahu alayhi wasallam expressed a desire to be with them, to die with them, to be raised with them on the day of Qiyamah. Nabi sallallahu alayhi wasallam would ride a simple, humble conveyance. Kana yarkabul himar wa yurdifu khalfahu. Nabi sallallahu alayhi wasallam would sit on the most humble conveyance at the time, would sit on a donkey, would not consider it beyond his dignity to make another person sit with him on that same conveyance. Nabi sallallahu alayhi wasallam كان يجيب دعوة العبد would accept the da'wah invitation of even a slave Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would habitually go and visit the sick and especially make a, a, a, concerted effort to visit those of the sick who were, who were poor and destitute. Within the home of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Aisha, Hazrat, uh, Hazrat Aisha, Hazrat Hassan radiallahu anhuma, many, many other Sahaba testify about the qualities of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. That same Sayyidah Aisha radiallahu anha, the Ummah is indebted to, she has conveyed such a voluminous amount of the seerah and the sunnahs of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam to the Ummah. But she is one of those who has made a target in the most horrendous forms by the Shia, her chastity, which Allah testifies to in the Quran Kareem. They speak in the most ill terms about our respected mother, Sayyidah Aisha radiallahu anha. Sayyidah Aisha radiallahu anha testifies, كان بشرا من البشر. In the home, Nabi sallallahu alaihi wasallam would behave like a normal human being. In other words, we say he would not play the Nabi card that I am Sayyidu Wuldi Adam, so do everything for me. كان في بيته في مهنة أهله. He would conduct the normal chores, would be in the khidmah of his household members, Nabi sallallahu alayhi wa to this extent it is described specifically, كَانَ يَحْلُبُ شَاتَهُ would milk the goat himself, would feed the goat himself. Nabi sallallahu alayhi wa sallam كَانَ يَقُمُّ الْبَيْتِ would sweep the home with his own Mubarak hands, would, would, would, would, would make the, the flour with his own Mubarak hands. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would assist even the servants in the home with the menial task of the home. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would mend his own clothing, repair his own shoes, fetch his own clothing with his Mubarak hands. So such humility, such tawadu, every one of us, let us ask ourselves, our respected Ustaz Mona Shabir Sahib, Damat Barakatu, may Allah grant him afiyat kamila, uh, says a very, very beautiful statement about tawadu and humility. He says when a person has humility, then all the other faults and weaknesses that a person has are completely concealed. Humility is such a quality that all our other weaknesses are concealed because of tawadu and humility. But when humility is to consider oneself the lowest of all and everybody better than myself. And he says, on the other hand, a person may have many outstanding qualities, many, many attributes, but when there is pride and arrogance, then all of those fail into insignificance. Allah subhanahu wa ta'ala grant me I'm more need of it than anybody else.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 اس لیے کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کو بھی مانتے ہیں حضرت علی کو مانتے ہیں حضرت حسن حسین کو مانتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت خدیج رضی اللہ عنہ ان سب کو ہم مانتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک ہیں دوسرے تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم عنہ ذالک لمن خشی ربہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اللہ تبارک و تعالی سے راضی تو ان صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور جو ان کے امام اور ائمہ ہے تو ان کو بحیثیت امام ہم نہیں مانتے کہ وہ امام تھے کہ حلال کو حرام کریں حرام کو حلال کریں ران سے پیدا ہوتے ہیں دوسرے راستے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ فاسق فاجر ہو تو تب بھی جنت میں جائیں گے جنتی ہیں ان کا درجہ دوسرے انبیاء سے ان کی نزدیک بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے اور دوسرے انبیاء سے اونچے ہیں یہ انہوں نے اپنے ائمہ کے بارے میں لکھا ہے لیکن ان کو بحیثیت مقتدا ہم مانتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں ان کے فضائل کو مانتے ہیں ان کو فاتح خیبر مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت رکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی امیر بننے کی تمنا نہیں کی کہ میرے ہاتھ میں جھنڈا ہو اس دن میں نے یہ تمنا کی اور یہ میں نے آرزو کی کہ کاش میرے ہاتھ میں جھنڈا ہو اس لیے کہ اس کو یہ سند مل گئی یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور کسی کی امید نہیں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا اس لیے کہ وہ بیمار تھے ان کی آنکھوں میں سخت درد تھا ان کو آنکھوں کی بیماری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تو سخت تکلیف ہے آشو بے چشم جس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب لگایا اپنی تھوک مبارک لگائی ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور آخری قلعہ جو خیبر کا قموس نامی ہے قاف میم واؤسواد وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح کیا اللہ تبارک و تعالی نے فتح کرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا او علی آپ جا رہے ہیں لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیں یہ آپ کے لیے سرخ اور لال اونٹوں سے بہتر ہے پہلی کوشش کرے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں ہدایت پر نہ آئے اور شرارت سے باز نہیں آتے تو پھر ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو ختم کرو اور ان کی زمین ان سے لے لو ان کی ان کی زمین کو فتح کرو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہم سب سے زیادہ مانتے ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو انہوں نے اپنی طرف سے کرامتیں لگائی ہیں غلط سلط ان کو ہم نہیں مانتے یہی خیبر کی فتح کے موقع پر جو خیبر کا واقعہ ہے وہ تو سنا آپ نے لیکن انہوں نے یہ بات لگائی یہ بات کہی کہ خیبر کا دروازہ جس کو چالیس آدمی حرکت نہیں دے سکتے نہیں اٹھا سکتے حضرت علی رضی اللہ ہو گئے اور اس دروازے کو اکھاڑا اور اکیلے اٹھایا یہ ثابت نہیں ہے اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات جو واقعی اور حقیقت میں ان کی کرامتیں ہیں ان کی فضائل ہیں ان کے مناقب ہیں ان کے کمالات ہیں وہ ہم سب مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ان سے کہا آپ مدینہ منور میں بطور امام اور مدینہ منور میں بطور نگران رہیں اور ہم تبوک جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا آپ عورتوں کے ساتھ ہم کو رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہاں رہی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب غذاوات میں سب جہادوں میں شریک تھے اس میں شریک نہیں تھے جس میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں رکھا تھا اب یار لوگوں نے اور شیعوں نے ان کے ساتھ یہ ملایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں رکھا امیر بنایا اور اپنے بعد امام بنایا کہ خلافت آپ کے پاس ہوگی ایک بات کے ساتھ دس باتیں اپنی طرف سے ملائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کا امیر بنایا تھا اپنے آنے تک انہوں نے یہ قصہ اپنی طرف سے بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر اور امام بنایا پوری زندگی میں اور اپنی وفات کے بعد تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن حسین یہ تو سنیوں کی کتابوں میں ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ دونوں حسنین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا حسن آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دو عظیم الشان جماعتوں میں صلح فرمائیں گے صلح کرائیں گے ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی دوسری جماعت حضرت معاویہ حضرت طلحہ حضرت زبیر والی جماعت تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ذریعے سے صلح ہو گئی اور پوری دنیا اور عالم اسلام ایک خلیفہ پر متفق ہو گیا یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے حسن یا حسین رضی اللہ عنہ آ رہے تھے بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ یا وعث فرما رہے تھے اتنے میں جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطبے کے اندر اندر کے گود میں اٹھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ مال اور بچے آدمی کے لیے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ امتحان ہوتا ہے کہ ان سے محبت آدمی کرے لیکن شریعت کی حدود کے اندر محبت کرے شریعت کی حدود سے باہر کسی سے محبت کرنا جائز نہیں ہے اور سب صحابہ کرام کو بھی ہم مانتے ہیں سب صحابہ کرام عادل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابہ کرام کے پاس ہمارے ہاتھ ہمارے پاس وہ ہاتھ نہیں جن ہاتھوں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرے صحابہ کرام نے کیا اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے انتہائی وفادار اور تابدار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اپنی تمناؤں کو اور اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے اپنے دل کی خواہشوں کو قربان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت حضرت ام حبیبہ کی کہ ابو سفیان آئے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ رہے تھے حضرت ام حبیبہ نے اپنے والد کو منع کیا یہاں مت بیٹھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاک جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتنی تابداری کہ جب ابو سفیان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد تین دن جب گزر گئے تو حضرت ام حبیبہ نے سرخی منگوائی اور اپنے چہرے پر لگائی تو کسی نے کہا یہ تو کبھی آپ کی عادت نہیں تھی آپ نے تو عادت کے خلاف یہ کام کیا انہوں نے کہا بے شک میری کبھی یہ عادت نہیں تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کی وجہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تین دن تک زیب اور زینت کو چھوڑ دینا میت پر تین دن تک ہے غم سوگ تین دن تک ہے اور تین دن کے بعد اگر کوئی سوگ کرے کوئی ماتم کرے تین دن کے بعد اور اس کو شریعت کا حصہ سمجھ لے تو یہ شریعت کے خلاف ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو چونکہ میرے باپ کا ہاں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی چار مہینے دس دن تک خوبصورت کپڑے نہیں پہنیں گی زیب اور زینت اور خوبصورتی نہیں کرے گی لیکن کسی اور کے اوپر نہیں تو میں نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کی وجہ سے یہ کام کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تین دن تک ہے اور تین دن کے بعد یہ سوگ ووگ منانا نہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شادیاں فرمائی تھیں تاکہ دین کے سب باتیں ازواج متحرات کے ذریعے سے امت تک پہنچا دیں تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تابداری کرنے والے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں فرمایا ایک آدمی کھڑا تھا بیٹھ جاؤ وہ آدمی تو بیٹھ گیا کیونکہ مسجد میں کھڑا تھا مسجد میں کھڑا تھا تو فرمایا بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر تھے جیسے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے تاکہ ظاہری طور پر بھی مخالفت نہ ہو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر چکے ہیں صلح ہو گئی اور ابھی تم اپنے جانوروں کو یہاں ذبح کرو جو قربانی کے جانور حرم کے لیے تم نے لائے ہیں ان کو یہاں ذبح کرو صحابہ کرام نے اس حکم کے ماننے میں تھوڑی سی دیر کر دی لیٹ یہ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی ذبق یہاں ذبح کرو لیکن دوسری وحی آ جائے گی کہ یہاں مت کرو ہمیں جانا ہے عمری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم اور پریشان ہوئی اس لیے کہ فرمایا کہ تم جانوروں کو ذبح کرو اور صحابہ نے جانوروں کو ذبح نہیں کیا یہ تعجب کی بات کہ حضور فرمائے اور صحابہ کرام نہ مانے یہ عجیب بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے حضرت ام سلمہ نے فرمایا حضرت آپ پریشان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بتلایا لیکن لوگ عمل نہیں کرتے حضرت ام سلمہ نے فرمایا حضرت آپ اپنی جان اپنی قربانی اپنے جانور کو ذبح کرے پھر آپ دیکھ لے کہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے جانور کو ذبح کیا تو لوگ اپنے جانوروں کی طرف دوڑنے لگے اور سب نے شروع کر دی قربانیاں ان کو یقین ہوا کہ اب نئی وہی آنے والی نہیں ہے وہی پرانی بات ہے کہ یہاں پر ہم جانوروں کو ذبح کریں گے واپس جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ عمری کے لیے مسجد حرام میں آئیں گے انشاءاللہ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس سال دوسرے سال صحابہ کرام آئے عمرہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو طواف کے اندر ہم رمل کرتے ہیں رمل کا مطلب کندھے چلتے ہیں کندھے ہلا ہلا کر چلتے ہیں فرمایا اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے تو مشرقین کو دکھانے کے لیے تھا تاکہ ہم مشرقین کو دکھا دیں کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم طاقت والے ہیں پھر خود جواب دیا سوال خود کیا پھر خود جواب دیا اور فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے اس لیے ہم کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کریں ان کی تابداری میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے اس کی کیا حکمت ہے اس میں کیا علم اس کی کیا وجہ ہے اس کیا, کیا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا بس وہ کریں گے کام ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں کیا حکمت ہے اور اس میں کیا وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حجر اسود سے خطاب کیا او حجر اسود تم ایک پتھر ہو نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو لیکن ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوسہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بوسہ لیا اس لیے ہم بھی آپ کا بوسہ لیتے تابیداری کی وجہ سے صحابہ کرام جب طواف کرتے تھے تو جو حجر اسود والا کارنر ہے اور جو رکن یمانی ہے ان دونوں کو مس کرتے تھے ہاتھ لگاتے تھے یا حجر اسود کو چومتے تھے اور جو دو دوسرے کونے ہیں ان کو نہیں چھوتے تھے اور ہاتھ نہیں لگاتے تھے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ سب کو کرتے تھے دوسرے صحابہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے حجر اسود کو اور رکن امانی کو ہاتھ لگاتے تھے یا چومتے تھے رکن امانی کو تو نہیں چومتے تھے اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں دو کو چومتے ہیں دو کو ہاتھ نہیں لگاتے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کیا صحابہ کرام اسی طریقے پر وہ کام کرتے تھے اس میں نہ کسی کی بات سنتے تھے نہ کسی کی نصیحت کو مانتے تھے صحابی لقمہ گر گیا اور وہ ایران اور کسرا کے اور کیا ہے کسی حاکم کے محل میں گر گیا اس کو اٹھایا اس کو صاف کیا صاف کرنے کا مطلب ہے تھوڑا سا ہو تو صاف کیا جائے پانی ڈال دے یا اور کھا لیا کسی نے ان سے کہا یہ فارس کے لوگ تو اس کو بہت عیب سمجھتے ہیں جو آپ نے کیا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم ان بے وقوف و ان کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جیسے مولانا برحان صاحب نے سیرت کا ایک باب بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور کی طرح تھا روشنی کی طرح تھا فرماتے ہیں کان اظہر اللون کان عرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون روشن رنگ اور خوبصورت رنگ والے تھے کہ ہو اللؤلؤ اور پسینہ پسینے کے قطرے ایسے تھے جیسے موتیاں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر جاتے تھے حضرت ام حرام ان کی بہن ان کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تشریف لے جاتے تھے اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار لگتی تھی دودھ پینے کی وجہ سے رضاعت کی وجہ سے جس کی تفصیل علماء کرام نے بیان کی ہے تو حضرت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے گھر پر گئے اور وہاں لیٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کیا ایک شیشے میں ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے فرمائے تم کیا کرتی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا سینہ ہم آپ کا پسینہ ہم جمع کر کے خوشبو میں ملاتے ہیں اس کی وجہ سے خوشبو بہت تیز اور اچھی ہو جاتی ہے خوشبو اس کی وجہ سے اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور ایک بچہ ایک صحابی کہتا ہے جب ہم بچے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یا بعد میں ہمارے سر پر اور ہمارے رخسار اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھ مبارک ایسے تھے جیسے ریشم ریشم کی طرح نرم اور ایسے خوشبودار تھے کا انما عطوار جیسے عطار کے عطر کی شیشے کا ڈبہ شیشہ اور شیشے کا ڈبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اتنے خوشبودار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ان کا انتقال ہوا تھا پیر کے دن انتقال ہوا ایک روایت میں ظہر کے وقت اور تاریخ کی روایت میں چاشت کے وقت یعنی دس گیارہ بجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کفن دفن دفن ہوا دفن ہوئے تھے بدھ کی رات کو دو تقریباً دو دن ایک رات گزر گئے تھے دو دن ایک رات گزر گئے اور صحابہ کرام نے ایک صحابی فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے ان کے چہرے مبارک کو دیکھا فرمایا تب تحیم و میتن آپ وفات کے بعد بھی خوشبودار اور پاک ہیں آپ زندگی میں بھی خوشبودار اور پاک تھے یہ خطرہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں کسی قسم کا تغیر اور کسی قسم کی تبدیلی آ جائے گی جیسے میت میں ہوتا ہے نہیں تو ابتحین و میتن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو مدینہ منورہ پورا کا پورا منور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ایسا لگا جیسے ہم سے نور چھین لیا گیا ہو نور چلا ہر چیز تاریخ تاریخ ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ نے شعر فرمایا ماذا علاما شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غذالیا صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرن لیالیا ماذا علاما شم تربت احمد جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی مٹی اس کو سونگا اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ عمدہ اور بہتر قسم کی خوشبو کو سونگ لے مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی جیسے اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے کے قبر سے مولانا موسا خان صاحب کی قبر سے خوشبو آتی تھی حضرت فاطمہ فرماتے ہیں یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اللہ یحم مد الزمان غبالیا اور فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا ہماری اوپر ایسی مصیبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے پڑی ہیں اگر وہ مصیبتیں دن پر پڑ جائے تو دن رات بن جائے گا حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَهَلْ عَدَلَتْ يَوْمًا رَزِيَّتُهَا لِكِن رَزِيَّتَ يَوْمٍ مَا تَفِيهِ مُحَمَّدُ لبا قصیدہ ہے اس میں ایک شعر یہ ہے حضرت حسان فرماتے ہیں وَهَلْ عَدَلَتْ يَوْمًا رَزِيَّتُهَا لِكِن کیا کسی مرنے والے کی مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت کے ساتھ برابر ہو سکتی ہے بالکل نہیں ہو سکتی کسی وفات پانے والی کی مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتی اور حضرت ابو سفیان ابن حارث کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں چچا کے چچیرے بھائی ہے انہوں نے فرمایا وہ شاعر تھے اور جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعر کہتے تھے جب مسلمان ہو گئے تو پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تو وہ فرماتے ہیں وَقَدْ عَزُمَتْ مصیبتنا وجلت عشیت قیل قد قبض الرسول وقد لقد عزمت مصیبتنا وجلت ہماری مصیبت بڑی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 يذر الله شيئا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے ان سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کی وفات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو پیدائش کو ایک ہی مہینے میں رکھا ربیع الاول میں جیسے مولانا برہان نے بیان کیا پیدائش بھی اس مہینے میں ہوئی اور وفات بھی اس مہینے میں ہوئی اور کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شاعر کہا کہ فوجہی والزمان وشہر وضعی فوجہی والزمان وشہر وضعی ربیع فی ربیع فی ربیعی شرح مواہب لدنیا نے قسطلانی نے شعر نقل کیا کہ فشہری فوجہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ والزمان اور موسم و شہر اور ولادت کا مہینہ ربیع فی ربیع فی ربیع ایک بہار دوسرے بہار میں دوسری بہار تیسرے بہار میں چہرہ بھی بہار کی طرح روشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی بہار کی طرح روشن جس موسم میں پیدا ہوئے تھے وہ موسم بھی ربیع کا بہار کا موسم اور مہینہ بھی ربیع الاول ربیع کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی ربیع اور بہار کی طرح مبارک اور منور حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں ایک دیکھ رہا تھا ایک طرف میں چودوی کے چاند کو دیکھ رہا تھا دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک چہرہ مبارک کے چاند سے زیادہ روشن تھا حسن جمال اس کی اوپر نورانیت عبادت کی نورانیت اور جیسے مولانا برہان نے بتایا نبی تو شروع ہی سے بچپن ہی سے ان کا انداز ان کا طریقہ ان کی ان کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں ارحاس جس کو کہتے ہیں مولانا نے بتایا ارحاس لغت میں بنیاد کو کہتے ہیں کسی چیز کی بنیاد یہ گویا کہ آنے والی نبوت اور رسالت کے لیے بنیاد ہے انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی پہلے سے بتاتے ہیں کہ ان کے آنے والی زندگی عجیب و غریب ہے ابتدا بھی عجیب و غریب ہے آنے والی زندگی بھی عجیب ہے ابن قیم نے علامہ ابن قیم نے اترق الحکمیہ ان کی ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک نبی تھے دانیال علیہ السلام جب دانیال چھوٹے تھے علیہ السلام تو اس وقت اس شہر میں دو قاضی تھے جج وہ دو جج اس زمانے میں ایک عورت تھی جو بہت اچھی عورت تھی نیک عورت تھی مسلمان اور وہ لوگوں میں واعظ کہتی تھی جیسے یہ تبلیغ والی عورتیں واس کہتی ہیں بادشاہ بھی کبھی کبھی اس کا سنتا تھا بہت متتی اور اچھی عورت تھی اور انتہائی خوبصورت بھی تھی جو دو قاضی تھے ان دو قاضیوں اور ججوں نے اس خاتون سے مطالبہ کیا عورت سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ رہیں آپ سے عشق و محبت کریں اس نے انکار کیا میں تو اچھی عورت ہوں لوگوں میں واضح نصیحت عورتوں میں واضح نصیحت اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہوں دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ تو مناسب ہے کہ آدمی انتہائی متقی ہوں اس لیے ہمارے دعوت و تبلیغ والے بھی لوگوں کو چار مہینے کے لیے اور چلنے کے لیے نکالتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے زندگی کی تبدیلی کی وجہ سے اچھے ہو جائے ان کا گھر اور ان کا ماحول بھی اچھا ہو جائے میں تو دعوت والی عورت ہوں آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی ان دونوں قاضیوں نے سازش کی اور دو گواہوں کو تیار کیا گواہوں نے گواہی دی کہ اس عورت نے زنا کیا اور اس زمانے کے حساب سے اس کو قتل کیا جائے رجم کیا جائے گا قتل کیا جائے گا فیصلہ ہو گیا بادشاہ کے سامنے جب فیصلہ آیا بادشاہ نے کہا یہ تو بہت بہترین اور اچھی خاتون اور عورت ہے اور آج تک کسی نے اس کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ غلط تری کام کرنے والی ہے غلط کام کرنے والی ہے یہ جھوٹ ہوگا وزیروں سے مشورہ کیا وزیروں نے کہا اب کیا کرے جب قاضی ہے اور قاضی دونوں قاضیوں جج دونوں جج ہے اور پینل نے فیصلہ کیا ہے تو اب یہی مسئلہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے کہتے ہیں دن مقرر ہوا کہ فلان دن اس عورت کو قتل کیا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ کتابیوں کی بات نہیں مانی وہ دن ابھی تک اس میں دو تین دن باقی تھے کہ جو سینئر وزیر تھا وزیر اعظم وہ اپنے گھر سے جا رہا تھا اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا بچے راستے میں کھیل رہے تھے ان بچوں میں ایک دانیال بھی تھا جو بعد میں نبی بن گئے دانیال وہ بچے جو کھیل رہے تھے تو ان بچوں میں سے دو قاضی بن گئے اور ایک بچہ یا بچی اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے زنا کیا کھیل کھیل میں بچوں نے کہا اور دانیال اوپر سے مشیر اور بڑے بن گئے تو فیصلہ قاضیوں نے دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے جو بچوں میں سے ایک بچی تھی اس لیے اس کے اوپر اس کو قتل کر لیا جائے قتل کا حکم ہو گیا دانیال جو اوپر سے مشیر کے طور پر بیٹھا تھا انہوں نے کہا اچھا فیصلہ ہو گیا وہ جو گواہ تھے ان گواہوں میں سے ایک گواہ کو بلایا اس سے کہا تم میرے پاس آ جاؤ چپکی سے کہاں زنا کیا اس نے بتایا لینس میں تم چلے جاؤ دوسرے کو بلایا کہاں کیا ہے کس کے ساتھ کیا ہے اس نے روشنی وغیرہ بتایا کہا بالکل رد اور جو قاضی تھے جن قاضیوں نے فیصلہ کیا اور گواہی دی ان قاضیوں نے فیصلہ بھی کیا تھا گواہی بھی دی تھی کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہا ان کو قتل کیا جائے بجائے اس کے کہ اس عورت کو قتل کرے جو قاضی جنہوں نے فیصلے بھی کیا تھا گواہی بھی دی تھی ان کو قتل کیا جائے یہ وزیر جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو کہا مسئلہ حل ہو گیا دانیال نے مسئلہ حل کر دیا چھوٹے بچے بادشاہ سے کہا کہ یہ جو دو قاضی ہے ان کو بلایا جائے جو گواہی بھی دیتے ہیں قاضی بھی ہیں کہ کہاں کیا ایک کو بلایا کس کے ساتھ زنا کیا اور کہاں کیا دوسرے کو خبر نہیں اس نے ایک جگہ بتائی دوسرے کو بلایا کہاں کیا اس نے دوسری جگہ بتائی کہا اچھا تم کو یہ بھی معلوم نہیں کہاں کیا تھا اور کس کے ساتھ کیا تھا اس لیے جس دن اس عورت کو قتل کرنا تھا اس دن ان دونوں قادیوں کو قتل کیا گیا یہ ابن قیم نے نقل کیا ہے اور بہرحال یہ ارحاس اسی کو کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان سے ایسے کام ظاہر ان کے ہاتھ پر ایسے کام ظاہر کرتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آئندہ واقعی نبی بننے والے ہیں ابو جہل کا واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے اذا سج ما ما ربك وما قلا اس سورت کے ذیل میں کہ ابو جہل سے کسی نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتی نہیں ہو یا مانتی نہیں ہو ابو جہل نے کہا جانتا تو ہوں کب سے جانتے ہو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے تو ایک مرتبہ گم ہو گئے تھے عبد المطلب بہت پریشان تھے اس وقت عبد المطلب زندہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابو عبد المطلب کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال تھی بچے تھے ادھر ادھر دیکھا دیکھا ابو جہل نے کہا میں آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس بیٹھے تھے میں نے ان کو اپنی اونٹنی پر پیچھے بیٹھایا اونٹنے نے اٹھنے سے انکار کیا بار بار میں نے کوشش کی نہیں ہوا جب میں نے ان کو آگے بٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی اٹھنے لگی اس وقت سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کی شان عجیب ہے جو امام ہے وہ مقتدی نہیں بن سکے امام امام ہے سب اماموں کے امام کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب قاضیوں کے بڑے قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مفتیوں کے بڑی مفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیروں کے سب سے بڑے مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب معلمین کے سب سے بڑے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے مجھے معلوم ہے یہ ارحاس وہ خلاف عادت واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو جائے اور اس وقت نبوت نہیں ملی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا یہ ابو جہل والا واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے اور کچھ اس کی صنعت پر کلام بھی کیا ہے لیکن بہرحال جو فضائل اور مناقب ہے وہ مناقب کے اندر جس روایت کی صنعت پر تھوڑا بہت کلام ہو اس کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ مناقب اور فضائل کی بات ہے عقائد کی بات نہیں ہے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلی بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کچھ معجزات ظاہر فرمائے تھے اور نبوت سے پہلی بھی اور نبوت کے بعد تو عجیب عجیب معجزات اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیے تھے تو یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں حضور کی وفات بھی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اس میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ خوشی اور غم میں برابری رکھو خوشی میں اتنے مست نہ ہو جاؤ کہ اس مستی کی وجہ سے شریعت کی لائن چھوٹ جائے اور غم میں اتنے مغموم مت ہو جاؤ کہ اس غم مغموم ہونے کی وجہ سے شریعت کا دامن ہاتھ سے نکل جائے غم اور خوشی اللہ تعالیٰ نے دونوں ساتھ رکھے ہیں دیکھو ایک مہینے میں سب سے بڑی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا کائنات کی سب سے بڑی خوشی اور اسی مہینے میں سب سے بڑا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر کوئی غم آ جائے تو وہ میری وفات کو یاد کرے اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یہ سب سے بڑا غم ہے تو اس کو تسلی مل جائے گی تو اصل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری ہے اللہ تبارک تعالی مجھے بھی اور آپ کو سب کو رسول اللہ صلی کی علیہ داری کی توفیق عطا فرمانے اب ایک دو سطرے سناتے ہیں حضرت کے حکم کے مطابق تسبیحات پڑھتا ہوں مگر استغفار پڑھتے وقت کیا تصور کروں آپ جواب آپ استغفار سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام قبلی کی طرف منہ کر کے پڑھ لیا کرے اس تصور سے اس تصور سے کہ جیسے کپڑا میلا ہو اور پانی کے نل کے پاس بیٹھ کر اس پر پانی کی دھار ڈال کر مل مل کر دھویا جائے اور محل اور گندگی آہستہ آہستہ نکل دی جاتی ہے جہاں تک کہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے اس طرح میرے دل پر گناہوں کا میل جمع ہوا ہے استغفار کی برکت سے وہ دور ہو رہا ہے اور دل صاف ہو رہا ہے سوال درود شریف سے متعلق کوئی خاص نصیحت ارشاد فرمائیں جواب درود شریف کی جو درود شریف کے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں ان میں سے جو چاہے اختیار کر لے البتہ نام مبارک سے پہلے سیدنا کا لفظ بڑھا دے تو مناسب ہے اور اچھا ہے نہ بڑھا دے پھر بھی جائز ہے تو جیسے آپ کو مولانا برحان نے سنایا انا سید ولد آدم ولا فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کی سردار ہے تو سیدنا کا لفظ اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے صلی اللہ علیہ محمد